ابھی ابھی ہمارے نو نہال حافظ قرآن کریم نے قرآن کریم کے اکیسویں پارے کا ایک رکو ہمارے سامنے تلاوت کیا تھا سورہ لقمان پڑھی اور اس کی یہ رکو کی آیات ہمارے سامنے تلاوت ہوئی رکو کی پہلی آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت لقمان ہے کون حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے لیکن ایک سمجھدار اور ایک حکیم اور دانا انسان تھے عقلمند وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اور عقلمند وہ ہے کہ جس کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے دنیا میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ فلان بڑے عقل مند ہیں فلان بڑے انٹیلیجنٹ ہیں فلان شخص بہت ذہین ہے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ جو سب کو جانتا ہو اور رب ہی کو نہ جانتا ہو اور اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہ جانتا ہو اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اور فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں آج کا یہ اجلاس جو ہے وہ شکر کی بجاوری کا اجلاس ہے ایک بچے نے بڑی محنت کر کے ایک ڈگری حاصل کی ڈاکٹر بنے یہ میر خدمت کا کام ہے رفاہی کام ہے بس نقطۂ نظر کیا ہے ہمارا کسی کام کے کرنے میں وہ اسے عبادت بنائے گا یا عادت بنائے گا اسے دنیا کا کام بنائے گا یا اسے تعاب بنائے گا اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ جو طاقت حاصل ہوگی اس سے میں عبادت کروں گا یہ کھانا عبادت ہے ایک آدمی رات کو جلدی سو رہا ہے اس نیت کے ساتھ کے تحجد میں اٹھ جاؤں گا تو اس کا جلدی سونا عبادت ہے ایک آدمی اپنے کاروبار کو خوب پھیلاتا چلا جا رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ جتنا بڑا کاروبار ہوگا بہت سے لوگوں کو روزی ملے گی اور جو روزی مجھے اللہ دیں گے اس میں سے دین کے کام کروں گا خیر کے بھلائیوں کے کام کروں گا تو اس کا دنیا کمانا بھی دین ہے شرط یہ ہے کہ کمائی حلال طریقے سے آ رہی ہو صحیح راستے میں جا رہی ہو تو دنیا کو دین بنانے کے لیے بس اپنا نیت کا اسٹیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ریڈیو پر دیکھا ہوگا ذرا سا ہٹاؤ تو آل انڈیا بھی آتا ہے اور ادھر چلے جاؤ تو بی بی سی بھی آ جاتا ہے تو نیت کا اسٹیشن جو ہے اس کو ٹھیک کرنے سے یا تو دنیا بنے گی یا دین اگر کسی کا مکان مسجد کے قریب ہے تو یہ اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی لیکن اگر کسی کا مکان دور ہے تو بھی فائدے سے خالی نہیں اس لیے کہ ہر قدم پر آئے گا مسجد میں تو نیکی ملے گی گناہ معاف ہوگا درجہ بلن ہوگا لوگ کہتے ہیں ہاتھی اگر زندہ ہے تو لاکھ کا مر جائے تو سوا لاکھ کا مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان آئیں گے کارزار میں تو ختم ہو جائیں گے تو اللہ نے کہا کہ شہادت ان کی تمنا ہے اور اگر کامیاب شہادت نہیں ہوتی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے تو غنیمت کا مال لے کے غازی کہلائیں گے تو ان کا تو نقصان کچھ ہے نہیں تو نقصان کسی طرح سے مسلمان کا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اپنے نیت کو ٹھیک کرے ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتے ہوئے اور تبادت کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ مجھے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے تو پیسوں کا آنا تو طے ہے لیکن خدمت کا اجر بھی اللہ کے یہاں طے ہے اللہ اوپر اجر بھی دیں گے یہ دین ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا دیا ہے کہ آپ کی دنیا کو چھیننا نہیں چاہتے بلکہ آپ کی دنیا میں آپ کو جنت دینا چاہتے ہیں ہمارے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو وعدہ فرمایا ہے وہ جنت ہم کو اسی دنیا میں سے نکالنی ہے یہ زندگی کے مختلف مرحلوں سے ہمیں نکالنی ہے ہر انسان ایک پیپر دے رہا ہے ایک آدمی غربت کا پیپر دے رہا ہے دوسرا مالداری کا دے رہا ہے غربت اگر صبر و تحمل کے ساتھ ہو تو جنت کا دروازہ کھلوانے کا راستہ ہے مالداری شکر اللہ کے احسانیت پر ماننے کا جذبہ لے کر آتی ہے تو یہ شکر بھی آدمی کو جنت میں لے جائے ایک اللہ والا تھا اس کی بیوی بڑی حسینہ تھی اور ان کی صورت اتنی قبول صورت نہیں تھی ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسی حسینہ بیوی عطا فرمائی ہے تو تو بھی جنتی میں بھی جنتی ارے یہ بات عجیب ہے آپ بھی جنتی میں بھی جنتی کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا جنت کا فیصلہ تو اللہ کریں گے ارے بھائی اندازہ ہم بھی لگا سکتے ہیں روزانہ رات کے کنارے پر اپنے پورے دن کے اعمال کا جائزہ لیجئے اور جائزہ لے کر اندازہ لگائیے کہ صبح سے رات تک جو آپ نے کیا ہے دوسروں کو پتا نہیں آپ کو پتا ہے سروے کیجئے اور سروے کرنے کے بعد اندازہ لگائیے کہ یہ اعمال پر اللہ جنت دیں گے کہ جنم میں کامیاب ہوں آج کے دن میں کہ ناکام ہوں اس لیے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سلاۃ التوبہ پڑھ کے سو اللہ سے مانگ کر سو کہ توبہ ہو کر رات کو اگر انتقال بھی ہو گئے تو تائبین کے اندر اللہ اٹھائے گے کہ یہ میرا بندہ توبہ کر کے مرا ہے توبہ کو کل کے اوپر اٹھا کے مت رکھو پتا نہیں ہے رات کو کیا ہو جائے کتنے بھی لوگ رات کو سوئے ہیں اور صبح میں اٹھے نہیں ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس بیوی نے تفصیل پوچھی کہ جنتی ہونے کا جو آپ نے فیصلہ سنایا کیسے بڑی عجیب بات پہ یوں فرمایا کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے تو مجھے دیکھتی ہے تو تجھے صبر کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ میں حسین نہیں ہوں اور تو خوبصورت ہے تو مجھے دیکھ کر تجھے صبر کرنا پڑتا ہے میری بدسورتی پر صبر کرنے والوں کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے بغیر حساب اور کہا آپ نے تو اپنے لیے بھی کہا کہ میں بھی جنتی ہوں فرمایا مجھے تیری شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی اور مجھے دیکھ کر رات اور دن اللہ کے شکر کو ادا کرتا جاتا ہوں شاکرین کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو کوئی پہلو برا نہیں ہے مال کا پہلو ہو کہ غربت کا پہلو ہو اور غربت برداشت ہونے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو صبر و تحمل عطا فرما دیا تو یہ فخر اس کے لیے جنت کا سبب ہوگا اور بے چینی اور بے قراری اور آہوزاری اور رات دن کے شکوے ہو سکتا ہے کہ اس کو کفر تک لے جائے چنانچہ حدیث میں ہے کادل فخر یا یقونا کفرا بسا اوقات فخر کفر کے دروازوں تک پہنچا دیتا ہے تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سب چیزیں جو بھی حالت ایمان والے کی ہے بری نہیں ہے ایک بادشاہ کو تمبی کرانے کے لیے ایک فقیر کو اللہ نے اس کے دروازے پر بھیج دیا وہ فقیر نے بادشاہ کے محل کے دروازے پر دستک دیا اندر سے گیٹ کیپر نکل کر پوچھ رہا ہے بھائی کون ہیں آپ انہوں نے کہا میں بادشاہ کا قریبی رشتے دار ہوں اس نے اس کے چہرے کا جغرافیہ اور اس کا جائزہ لیا اوپر سے نیچے تک کہ اس ہر اور اس حیثیت کا آدمی بادشاہ سے کیا تعلق رکھ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی پرانا رشتہ ہو مال آتا ہے تو پرانے رشتے بھی تازے ہوتے ہیں اور غربت آتی ہے تو اچھے رشتے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں کا رشتہ داری کیا ہے کہ وہ تو میں ان کو بتاؤں گا لیکن تم بادشاہ کو بتاؤ کہ بہت قریبی رشتہ دار ہے بادشاہ نے پوچھا کہ رشتہ داری کا عنوان دیا جائے رشتہ داریاں بہت ہیں سمدیاں کا رشتہ الگ ہوتا ہے برادرانہ رشتہ الگ ہوتا ہے ان کا رشتہ الگ ہوتا ہے کون سا رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میری بیوی دونوں آپس میں بہنیں ہیں میں آپ کا ہمزرف ہوتا ہوں آپ کا ساڑو بھائی ہوتا ہوں بادشاہ نے آنکھیں ملی تو میرا کوئی ساڑو بھائی اب تک پیدا نہیں ہوا تھا یہ آج کیسے ہو گیا چلو مجھے بھی اس کے دیکھنے کی تمنا ہے بلاؤ اندر بلایا گیا یہ آئے ان کو دیکھا تو بہت ہنسا بادشاہ لیکن یہ تو آئے تھے تب بھی گھر میں گھر والی کو بلایا کہ بھائی تیرا بھی بہنوں ہی آئی حضرت ذرا دیکھ تو صحیح بیگم نے کہا میرا بہنوں ہی کہاں آ کے دیکھ تو صحیح ذرا وہ آئی تو بیچارے کی فقیرانہ حیثیت دیکھی پرانی لنگی دیکھی پرانا کرتا دیکھا پھٹا ہوا ٹوپی کا جو ہے سر کے اوپر ایک پلندہ دیکھا بڑے ہنسے دونوں تو یہ فقیر نے ایک بات کہہ دی کہ بہت ہنسی آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری حالت اظہار پر میری فقیری پر بہت ہنس رہے ہو ہنسو کوئی بات نہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ فقیری میں نے کوئی مانگی نہیں تھی مجھے ملی ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کے فیصلے پر ہنس رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے اوپر بیٹھ کر کہ میرے فیصلے پر تم ہنس رہے ہو ہنسو آپ دیکھو انجام کو اس لیے کہا کہ کسی کی حالت پر اگر وہ معذور ہو فقیر ہو ہنسنا نہیں چاہیے یہ حالت کے تبدیل ہونے میں اور یہ ٹرانسفر ہونے میں اور الٹ پلٹ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جس کی جائیداد کے اندر دس دس اسٹیشن آتے تھے اس کا لڑکا جمعہ کے دن ایلومینیم کا پیالہ لے کر مسجد کے کنارے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا تھا جبکہ اس کا باپ کہتا تھا کہ اس کی سات نسلیں کھائیں گی جب بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا یہ سب جو ہے نا دینا لینا یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارا کوئی کمال نہیں اب بادشاہ ہو گیا بہت سنجیدہ کیونکہ اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر ہوگا اس کو ایک جملہ کہہ دیا تو بہت ہوگا پہلے کے جو بادشاہ اور پہلے کے سلاطین تھے بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا ایک لڑکا جو تھا وہ بڑا بےچارا فقیر منش دو لڑکے تو بہت شاہی کر و زندگی گزارتے تھے اور ایک لڑکا جو ہے بالکل فقیروں میں اللہ والوں میں رہتا تھا ایک دن وہ دربار میں آ کے بیٹھا تو اس کا لباس سیدھا سادہ تھا بادشاہ نے کہا تو میری عزت خراب کر دے گا لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں تجھے کچھ پہنا نہیں یہ کرسی جو ہے نا وہ بھی شرما رہی ہے تیرا لباس ایسا کم ترین لباس پہن کر تو آیا ہے کا لباس اور میں ابا ایسی حکومت کو کیا کریں گے وہ سامنے والا کبوتر اس کو بلا سکتے ہیں آپ کیا وہ سامنے بیٹھا ہے کہا فوج کو بلا سکتا ہوں میں کمانڈر کو بلا سکتا ہوں میں وزیروں کو بلا سکتا ہوں یہ کبوتر سمجھتا تھوڑا ہے میری بات فرمایا اللہ کے احکام پر چلنا شروع کرو تو کبوتر بھی ماننا شروع کرے گا حکومت اس کی ہے کہ جس کی دنیا کی ہر چیز مان لے ہم تو صبح میں بکرا چھوڑ دیں تو شام کو گھر پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں مرغا چھوڑتے ہیں تو شام کو گھیرتے ہیں تو چاروں طرف سے نکلنے کے چکر میں رہتا ہے اس لیے جب صبح سے شام تک اللہ کے حکموں کو ہم نے نہیں مانا تو مرغا کہاں سے ہماری بات مانے گا ایک اللہ والا گھوڑے کے اوپر سوار ہوا گھوڑا ایک دم بدکنے لگا فوراً اتر گئے باندھ دیا سیدھے مسجد میں گئے سڈا ریز ہو کر رو کر کہنے لگے اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری نافرمانی کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تیری ہر بات مانوں اور گھوڑا میری نہ مانے یہ ہو نہیں سکتا اس فقیر لڑکے نے اشارہ کیا تو کبوتر جو ہے اڑتا ہوا اس کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا اشارہ کیا واپس چلا بھی گیا فرمایا یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ یہ حکومت عطا فرماتے ہیں کہ پرندوں پہ اللہ نے حکومت دے دی ہے اور تم ڈنڈوں کے زور پہ انسانوں پہ بھی حکومت نہیں کر سکتے اور ابا جان جس حکومت پر اور جس دولت پر اور جس وزارت پر اور جس اقتدار کے اوپر آپ کو بڑا فخر ہے اس کی حالت کو شاعر نے بیان کیا ہے یا صاحبی لا فالعمر ينفد والنعیم يزول اے میرے دوست یہ دنیا کی زندگی پر اور اس کے اقتدار پر اترانا مت اس بنا پر کہ زندگی ختم ہو جائے گی اور نعمتیں ختم ہو جائے گی یا تو نعمتیں چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے یا تمہارے سامنے نعمتیں رخصت ہو جائے گی وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فالم بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُونَ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ اٹھا کر آپ چل رہے ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آج تو کسی کا جنازہ اٹھا کر چل رہے ہیں کوئی دن ایسا بھی آئے گا لوگ آپ کا جنازہ اٹھا کر چل رہے ہوں بادشاہ نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا تین گھنٹوں تک ہچکیاں لے کے روتا رہا پہلے کے سلاطین بڑے اللہ والے ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کر بہت رونے والے اللہ سے مانگنے والے ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ اب بادشاہ ہو گیا بہت زیادہ سنجیدہ بے حد سنجیدگی اختیار کر لی اور سنجیدگی اختیار کرنے کے بعد ایک سوال کیا یہ فقیر سے کہ اتنی عقل مندی کی اتنی آخرت والی بات اتنی آخرت کی فکر دلانے والی بات کر رہا ہے تو ذرا یہ بتا کہ تو نے آنے کے بعد یوں کہا میں تمہارا ہم ہوتا ہوں جھوٹ تو نے کیوں بولا جب تجھے آخرت کا اتنا ڈر ہے کہ ایک جملہ تو نے ایسا کہا کہ مجھے رلا کے تو نے رکھ دیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جسے آخرت کا اتنا خیال ہو وہ اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جبکہ تو میرا ہمزل ہوتا نہیں اور نہ تیری بیوی جو ہے یہ میری بیوی کی بہن ہوتی ہے پھر کیوں تم نے ایسا کہا مسکرا کر کہا کہ یہ بھی ابھی سمجھاتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا فرمایا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ امیری اور فقیری دونوں بہنیں ہیں دنیا میں دو بہنیں ہیں ایک امیری ہے ایک کا نام فقیری ہے ایک کا نام مالداری ہے ایک کا نام غریبی ہے یہ دونوں بہنیں ہیں آپس میں اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ امیری سے آپ کی شادی ہوئی ہے فقیری سے میری ہوئی ہے تو ہم دونوں آپس میں ہمزل ہوئے کہ نہیں ہوئے بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو امارت عطا فرمائی ہے اور مجھ کو فخر عطا کیا ہے میں اللہ کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں جو جس حالت میں رکھا گیا اس حالت میں اگر خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں تو اگر آدمی دنیا میں رہتے ہوئے چاہے کہ میں اپنے مال کی لائن سے خدمت کروں سکتا ایک بادشاہ گزرا ہے تیموریوں کے اندر اس کا نام ہے تیمور لنگ ایک پیر نہیں تھا تازیوں کی بنیاد تیمور لنگ نے رکھی ہے اس لیے تازیا بھی لنگڑا ہے چلانے والے بھی لنگڑے ہیں کیونکہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ تازیے کا مطلب کیا ہے تعزیت لفظ کون سا ہے بتا سکتے ہیں کیا وہ لوگ اور ان کو معلوم ہے کہ تعزیت کتنے دن تک کرنی چاہیے کہ چودہ سو سال تک کر رہے ہیں وہ اترا تھا بےچارا ایک عرب بمبئی کے اندر دس محرم کو تو یہاں لوگ رو رہے تھے اس نے کیا ہوا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا ہے انتقال کر گیا ارے کل کون سی دنیا سے تم آتے ہو عرب سے آتے ہو تم کو معلوم نہیں حضرت حسین شہید ہوئے تھے دس محرم ہے کربلا کا میدان گرم ہوا تھا جامع شہادت نوش کیا تھا نواز رسول نے اس لیے یہ لوگ رو رہے ہیں کہ وہ تو چودہ سو سال پہلے ہوا تھا کیا ان کو ابھی پتا چلا ہے تعزیت کتنے دن ہوتی ہے تین دن اس کے بعد کام میں لگ جاؤ یہ امت کو کام کے لیے بنایا ہے رونے دھونے کے لیے نہیں بنایا اگر کسی کا اوپر ہارٹ سرجری کا آپریشن ہوا ہو تو وہ ہر سال اس کی برسی نہیں منائے گا کہ اس دن میرا آپریشن ہوا تم لوگ کتنا دوڑتے تھے بلاؤ ایمبولینس پھر ریہرسل کرو اس کا تھوڑا سا اپنی عقل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تیمور لنگ کو کوئی حاضر جواب وزیر کی ضرورت تھی کہ کوئی حاضر جواب فوراً سوال کرے جواب دینے والا وزیر مجھے چاہیے جب قافلہ آیا ہوا تھا اس کے اندر ایک نابینا آیا تھا وہ نابینا بڑا حاضر جواب تھا تو لوگ تلاش کر رہے تھے وہ وزیر جو ہے وہ پکڑ کر وہ نابینا کو لے گئے بادشاہ کے پاس حاضر جواب بہت بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا وہ لنگڑا تھا بادشاہ بادشاہ نے پوچھا چینام دارن آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام دولت خان ہے تو بادشاہ نے کہا کہ دولت اور اندھی تو حاضر جواب تو تھا اس نے کہا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے یہاں آنے کی ضرورت بھی کیا تھی تو کہنے کا منشا یہ ہے سب نعمتوں کا دیا جانا اور جس کو جس حال میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے میں اور آپ کسی کو کس حالت میں رکھنا چاہیے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ تو اوپر والا کرے گا جس نے اس کو بنایا وہ فیصلہ کرے گا تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت لقمان بہت عقلمند تھے اور عرب میں اور مکہ مکرمہ میں ان کے مقولے جو ہے مشہور تھے اور لوگ ان کی کہاوتیں ان کے درب المسال اپنی باتوں میں ہمیشہ بیان کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو تم ان کو عقل مند اور حکیم سمجھتے ہو نا تو ہم بھی جو ہے ان کی باتیں تمہارے سامنے نقل کرتے ہیں چلو لکمان کو تو مانتے ہو تو پھر لکمان کی باتوں کو مان جاؤ نبی کی بات تو میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو لکمان کو مانتے تھے تو ان کی مانو دیکھیں حضرت لکمان نے فرمایا کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ حکمت کے معنی دانائی دانائی کا مطلب آدمی کو اپنے انجام کے بعد کہاں پہنچنا ہے اس کا علم ہو جائے اس کو حکمت کہتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی یہ بہت بڑا عقل من ہے جس کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں آئی الکئی سو من دانا نفس ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میو تل خکمت فقروتی خیرن کسیرا وای اللہ جس کو آخرت سمجھ میں آ گئی جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میری زندگی جو ہے نا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے اور مجھے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے یہ کائنات اللہ نے ایسے ہی نہیں بنائی سب نعمتیں دے کر نعمتوں کا دینے والا ایک دن ان نعمتوں کا حساب لے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بے ضرور تمہیں ملنے والی نعمتوں کا حساب ہوگا ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا گرم روٹیاں کھلائی اللہ نے اس کا حساب ہوگا کیا حساب دیں گے آپ کھا رہے ہیں رات اور دن پی رہے ہیں رات اور دن لیکن اسی کا نام بھول جاتے ہیں اسی کی یاد بھول جاتے ہیں اسی کی عبادت بھول جاتے ہیں ایک نماز کی ہے ہم سے وہ بھی پوری ادا نہیں ہوتی جبکہ نماز کی پابندی پر دنیا آخرت کی کامیابی کا ہم تعالیٰ شاہ نے وعدہ فرما رکھا ہے تو کیا فرماتے ہیں سمجھ اللہ تعالیٰ آدمی کو دین کی دے دے اب یہ سب بھائیوں کو میں جانتا ہوں اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی ہے بہت بڑی بات ان کے والد صاحب مرحوم کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ سب بچوں کو دینی لائن پہ لگایا الحمد الحمدللہ سب بھائی دین پر اچھے فائن دائن آج بھی کہ ایک بچہ دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے ایک ننے نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو حفظ کر کے قرآن اللہ کی کتاب ہونے کا ایک معجزانہ ہمارے سامنے ثبوت دے دیا ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں سینے میں پورا قرآن کریم یاد کیا تیرہ سال کا بچہ گجراتی کی اور انگریزی کی تیس پیج کی کتاب لیٹر ٹو لیٹر اور ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کر سکتا جبکہ چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیتیں سینے میں محفوظ کر کے بیٹھا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے اس سے بڑھ کر قرآن اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل کیا چاہیے یہ ان کا کمال نہیں ہے اللہ کی کتاب کا کمال ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارے سینوں میں میں چاہوں گا تو سات سال والے کے سینے میں محفوظ کروں گا اور چاہوں گا تو چھ سال والے کے سینے میں محفوظ کروں گا سینہ تمہارا استعمال کروں گا کلام میرا اس میں رکھ دوں گا بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کتاب جس سینے کے اندر آئی ہے وہ سینے کی قدر کی جائے اور جس کو یہ کتاب بھی لی ہے وہ خود اس کتاب کا قدردان بن جائے اس منصب کا قدردان بن جائے چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی نعمت پائی اور اس کے بعد دنیا کی کسی ڈگری کو بڑی نظر سے دیکھا اس نے قرآن کی بے احترامی کی ہے اس نے قرآن کو ذلیل کیا ہے یہ نعمت ہے بہت بڑی ہمارے بزرگ بہت اچھا واقعہ بیان کرتے تھے کہ دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے بھائی اس موقع پر کچھ اور بھی پروگرام ہو سکتے تھے جب آدمی سوچے گا پروگرام تو اس کے سامنے لین آ جائے گا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دین کی سمجھ آئے کہ اس موقع پر موقع کی مناسبت سے دین کی بات اللہ کے بندوں کے کان میں پڑ جائے کوئی ایک بات لے لے گا تو پھر یہ بیٹھنا جو ہے رائے گا نہیں جائے گا یہ خرچ کرنا رائے گا نہیں جائے گا ایک کی زندگی میں انقلاب آئے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا نہ بیٹھنے والا محروم رہے گا نہ پروگرام رکھنے والا محروم رہے گا نہ آنے والا محروم رہے گا نہ کہنے والا محروم رہے گا اللہ سب کو نواز دیں گے اس کی نوازش تو عام ہوتی ہے نا جب بارش برسنے پر آتی ہے تو غریب پر بھی برستی ہے اور امیر پر بھی برستی ہے اور جھونپڑے پر برستی ہے اور محل پر برستی ہے اور فرما بردار پر برستی ہے اور نافرمانوں پر برستی ہے اور گناہ گاروں پر برستی ہے اور اولیاء پہ برستی ہے جب برسنے پر آتی ہے تو اس کی رحمت ہر ایک پر برستی ہے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب الرحیم اللہ تو پورے عالمین کے رب ہیں وہ فرما برداروں کے بھی رو ہیں وہ نافرمانوں کے بھی رو ہیں دنیا میں ہم جو ہے ہماری کوئی بات نہیں مانتا اتنا منہ بڑا کر لیتے ہیں ناراض اس سے ہو کے جاتے ہیں لیکن رات دن اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ اپنی روزیوں کے دروازے ان سے بند نہیں کرتے اپنی نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں فرماتے یہ ہے اللہ کی رحمتوں کا نظام اس کی رحمتوں کے برابر کون ہو سکتا ہے اس نے دین رحمت دے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے آپ کو پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب تم کو رحمتوں کی طرح پورے عالم پر یہ دین کی بارش برسانا ہے رحمت ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ آدمی کو دین کی سمجھ جب ملتی ہے تو وہ کیا فیصلے کرتا ہے بڑی اچھی بات بتائی بہت اچھی بات بتائی فرمایا کہ ایک جگہ ایک بڑے میاں بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس گئے طبیب نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا دل کا آرزا ہو گیا ہے آپ کو اور آپ کو جو ہے سرجری کرنی پڑے گی اور بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا تب جا کر کے آپ کے دل کا معاملہ ٹھیک ہوگا پوچھا ڈاکٹر صاحب کتل خرچ ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ پانچ ایک لاکھ روپیہ نو خرچ تھے جائے تو انہوں نے پوچھا کہ پانچ لاکھ کا خرچہ تو اللہ نے مجھے بہت لاکھوں روپیہ دیا ہے اب یہ زندگی کے لیے صحت کے لیے اگر پانچ لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے تو کیا بات ہے کر لیں گے خرچہ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو سرجری کے بعد میری لائف کی گارنٹی کیا رہے گی تو ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں اگر یہ چل گئی تو چل گئی اور اگر ہو سکتا ہے کہ ٹیبل کے اوپر بھی تم ختم ہو جاؤ اور ہو سکتا ہے کہ اوپر والے نے زندگی لکھی تو دس سال کی جاؤ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کے لیے ڈاکٹر کہہ کے گئے تھے کہ اپنی تیاری اب کرو એમના آخری ٹائم آئے تمہارے رشتے داروں بتا نے بلا بھی تو بلانے کا خرچہ بھی لوگوں کو سر پہ پڑا وہ دس سال بڈھا جی گیا یہ تو اللہ کا نظام ہے ڈاکٹر تو بےچارا اپنے اندازے کے ساتھ کہتا ہے ہمارے رشتے دار بیمار تھے ڈاکٹر نے کہا یہاں سے گلا کاٹوں گا نہ یہاں سے پائپ ڈالوں گا تو سانس لے سکے گی نہیں تو سانس بند ہو جائے گی میں نے کہا سانس تیرے پائپ کے اختیار میں تھوڑا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے پائپ ڈال کے بھی چاہے گا تو مر جائے گا اور پائپ نہیں ڈالے گا جب بھی جیے گا ابھی بھی وہ بیمار بھی جی رہا ہے اللہ کا نظام ہے یہ تو اندازے اور تخمینوں کے اعتبار سے کہتے ہیں باقی موت کا یقینی فیصلہ تو اللہ کرے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي دن علم اللہ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے ملک الموت کو دیکھا کہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے بہت کہ میں نے بول ان کے جو گھری گھری نے جوتا ہوتا ملک الموت دیکھ رہا ہے اور گھور کر دیکھ رہا ہے میری طرف اس کو اتنی ہم کو بھی اگر پولیس انسپیکٹر اوپر سے نیچے دو مرتبہ دیکھے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے کہ اپنے میں کیا تھا کہ اتنا دیکھ رہا ہے وہ گیا سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ حضرت کچھ کیجئے میرا میرے کچھ امید کم دکھتی ہے کیونکہ ملک الموت نے اور حضرت اسرائیل نے مجھے بہت اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا ہے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے تو کیا کروں بھائی یہ تو سب اللہ کی طرف سے طے ہے کہا مجھے انڈیا بھیج دو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ننگے بھوکوں کے ملک میں جا کے کیا کرے کر جی، تو بچ جاؤ کچھ نہیں تو میں بچ تو جاؤں گا جان تو بچ جائے گی میری ادھر ان کو انڈیا بھیجا ادھر جو ہے ملک الموت آئے اور ہندوستان میں ان کی روح قبض کر لی حضرت سلیمان علیہ والسلام سے ملاقات کی ملک الموت سے گزرا بےچارے وہ غریب کو کہے کو اتنا دیکھ رہا تھا میں اصل میں تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ میرے چٹھی کے اندر لکھا ہے کہ انڈیا کے اندر اس کی جان قبض کرنی ہے اس کی روح لینی ہے ہندوستان کے اندر اور یہ گھوم رہا ہے دمش کے اندر اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیا اللہ تیرا نظام ہوگا لیکن اس نے خود ہی اپنا انتظام کر دیا مرنے کا اور پہنچنے کا وہ خود پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح وہاں قبض کر لیا تو موت کا وقت اللہ کے یہاں پہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ زندگی بھی میں دیتا ہوں موت بھی میں دیتا ہوں ورنہ زندگی اور موت بندوں کے ہاتھ میں رہی ہوتی تو یہ دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا جس کو چاہتے اس کو جو ہے زندگی دیتے اور جس کو چاہتے اس کو موت دیتے تو یہ نقشہ جو اب نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوتا سب چیزیں اللہ نے حکمت کے ساتھ رکھی ہے تو تخمینے اور اندیز بڑے میاں نے کہا جب میری دس منٹ کی بھی گارنٹی تم نہیں دیتے پانچ لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد زندگی تو دینے والے نے طے کر دی ہے اوپر اس سے پہلے میں جاؤں گا نہیں اس کے بعد بھی نہیں جاؤں گا جاؤں گا تو وہ ٹائم کے اوپر ہی جاؤں گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انا جل اللہ کہ کیا کیا جائے بیٹے سے کہا پانچ لاکھ روپے بیٹا میرا آپریشن ہوا میں مر گیا یہ پانچ لاکھ سیدھے قبر کے اندر چلے جائیں گے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں پرنا مجھے میرے حال کے اوپر چھوڑ دے چند دن رہ گئے اللہ اللہ کر لوں آج تو وہ دور غفلتوں کا آیا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے عمر جی بھائی مرحوم دعوت کے کام کے ساتھی تھے وہ ایک دن لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے میں گیا بالکل بستر کے اوپر لگ گیا تھا چمٹ گیا تھا آج جاؤں کل جاؤں کب جائے کچھ ٹھکانا نہیں تو دیکھنے عیادت کرنے کے لیے گئے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو چھینک آئے الحمد کرے تو ہمیں یا اللہ کہنا دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے تو بڑے میاں غصے میں آ گئے کہ کیا تم میرے کو مارنے آئے مغفرت کر دے دوسری کوئی دعا نہیں آتی ہے تم کو تو کہ کیا دعا کروں بڑے میاں کیا ہارو تھائی جا میں نے دعا کر دی اللہ اچھے کر دے کیا کریں گے اچھے ہو کے دیکھو نا باڈی نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے تین آدمیوں کے سہارے سے اٹھتے ہیں چار آدمیوں کے سہارے سے سوتے ہیں کیا کریں گے ایسی زندگی ٹھیک ہے کہ یعنی تنے ہوں ہارو تھائی جا اللہ ہارو کر ہے دکان پر بہنے بے پہا کما پوئرو مٹر کے ہارو تھا ہے کہتے ہیں اتنا بوڑھا ہو گیا اب مرنے والا ہے صحت آنے کے بعد بھی یہ خیال نہیں آتا کہ جو زندگی مل جائے گی میں مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کروں گا اللہ اللہ میں اپنے ایام لگا دوں گا دنیا دنیا کر کے دیکھ لیا اب ذرا اللہ اللہ کر کے دیکھ لوں کامیابی کہاں ہے ذرا یہ تو پتا چل جائے فرما آج ہم اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ مرنے کے وقت بھی خیال نہیں آتا کہ ہمارا روح اب دنیا سے ختم ہو کر ہمارے قلب کی کھڑکی اللہ کی طرف کھل جائے کہ اللہ راضی ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے اب بھی خیال نہیں آیا تو کب آئے گا بیمار کو دیکھنے جاؤ تو کیا کیسے ہیں چاچا کھوا تو نہ تھی مارا تھی اتنا کھایا اسی سال تک اللہ نے اتنا کھلایا تو بھی شکایت کرتا ہے تو کھانے کی یوں نہیں کہتا کہ کمزوری اتنی ہوتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھ سے ذکر اللہ نہیں ہو سکتا میرے ہاتھ پیر نہیں ہلتے میں قرآن لے کے پڑھتا میری آنکھیں کام نہیں کرتی یہ دین کا خیال کیوں نہیں آتا دنیا دنیا کر کے زندگی گزاری تو مرنے میں بھی اللہ کا خیال نہیں آئے گا اس لیے اپنے ماحول کو دینی بنانا بہت ضروری ہے بڑے میاں کا یہ پانچ لاکھ ہے نا اللہ کے گھر میں لگا دے جب تک اللہ اللہ کرنے والے اللہ کے گھر میں رہیں گے یہ پانچ لاکھ کا ثواب تو چالو رہے گا اور آپریشن کر کے مر جاؤں گا تو اس پر کچھ ملنے والا نہیں وہ پانچ لاکھ جی اٹھیں گے یہ پانچ لاکھ ختم ہو جائیں گے میں سوچنے کی بات کہہ رہا تھا کہ آدمی جب سوچ اچھی بنائے اپنی اور آدمی کی فکریں آخرت والی بنے اور ایمان والے کی فکر آخرت کی ہوگی تو وہ یہ سوچے گا کہ بھائی میرا ہر عمل مجھے آخرت کی طرف لے جانے والا ہو میری فکر یہ ہونے والی میرے والد صاحب ایک حدیث سنا دیتے تھے کہ من جال ہم عموماً واحدہ ہمل آخرا نجا اللہ من ہی جمیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی فکروں کو بس آخرت کی فکروں میں گونج کر رکھ دیا کہ جب خیال آتا ہے اسے آخرت کا آتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا آتا ہے فرماتے اللہ دنیا کے جھمیلوں سے اس کا دماغ فری کر دیں گے اسے چھٹکارا دے دیں گے اسے نتیجت قلب نصیب ہوگا آج سکون قلب نصیب اس لیے نہیں ہے کہ آدمی ایک دکان کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری یہ تو سوچتا ہی نہیں کہ مجھے مرنا پڑے گا حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک وادی اور ایک جنگل بھر کے تو گولڈ دے دے گا نا تو میں پھر دوسرا کچھ نہیں مانگوں گا جب وہ ایک جنگل بھر کے اسے گولڈ ملتا ہے وہ کہتا ہے ایک اللہ اور دے دے گا تو میں تیسرا نہیں مانگوں گا اور فرمایا انسان کے پیٹ کو اور یہ لالچی انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتا ایک حدیث شریف میں فرمایا نے لا یشبان دو لالچی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بڑھے گا منش ایک تو منہوم المال جو مال کا طلبگار ہے وہ رات نہیں دیکھتا کہ دن نہیں دیکھتا کہ بڑھاپا اور جوانی نہیں دیکھتا ہر وقت مال آتا کہاں سے ہے دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے لگا ہے مال کمانے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے لیکن مال میں ڈوب کر دین کو برباد کر دینے کو اسلام روکتا ہے دوسرا فرمایا منہوم العلم جو علم کا طلبگار ہوتا ہے رات اور دن علم کے اندر اس کا عالم علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے اللہ نے بلا کا حافظہ اور زبردست جو ہے حوصلہ اور زبردست حافظہ دیا تھا لوگ کہتے ہیں علامہ کشمیری کا لا الہ الا اللہ کہنا اور مسلمان ہونا اسلام کی حقائق اور اسلام کی صداقت کی دلیل دلیل ہے اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو علامہ کشمیری جیسا زبردست ذہین انسان کہ ایک مرتبہ کوئی عبارت پڑھ لے تو پچاس سال یاد رہتی تھی اس کو یہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا فرمایا دارالعلوم کے کتب خانے میں جتنی کتابیں ہیں سب پر نظر پڑی ہے اور بخاری اور قرآن کے علاوہ تم جو کتاب کہو سب لکھ دوں گا جیسا میں نے سنا دیکھا ہے اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا یہ خوبی اور یہ کمال عطا فرمایا تھا اور ایک نے دیکھا تھا اسٹیج کے اوپر علامہ کشمیر کے تھے تو ان کو دیکھا تھا تو یوں کہا کہ اگر کسی کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر سکتے ہیں تو انور شاہ کا چہرہ ایسا ہے کہ میرا دل کلمہ پڑھنے کو چاہتا ہے اسٹیشن پر گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو اسٹیشن ماسٹر اس زان میں لالٹین لے کر رات کو جا رہا تھا اپنے دفتر میں وہ لالٹین کی روشنی میں حضرت علامہ کے چہرے پر جو چند کرنے پڑی تو پوری رات لالٹین لے کر کھڑا رہا اور روتا رہا اور روتا رہا اور صبح سے پہلے حضرت کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑا اور یوں کہا میں نے اپنی پستکوں میں میں اپنی کتابوں کے اندر دھارمک کتابوں میں میں نے جو چہرے کی تعریف پڑھی تھی آج زندگی میں پہلی مرتبہ وہ چہرہ میں نے دیکھا کہ یہ دیکھ کر مجھے کل میں پڑھنے کو جی چاہتی ہے وہ علامہ کشمیری کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے جانے کو چند منٹیں رہ گئی تھی سامنے کتاب ہے کروٹ کے اوپر لوگوں نے لٹایا ہے اور کتاب بڑی ہے اس کو کھڑی کی ہوئی ہے دونوں طرف سے تکیے لگے ہیں اور حضرت کی نظر عبارت کے اوپر ہے چند منٹوں کے بعد تو جانے والے ہیں دنیا سے لیکن ابھی جو ہے علم کا چرچا برابر ہو رہا ہے علم سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا ہم لوگ یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ کچھ دینی علم تھوڑی دیر کے لیے ہم کو حاصل ہو جائے بات تھوڑی دور چلی گئی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے تو وہ بہت بڑی بات اللہ نے حضرت لکمان کو حکمت عطا فرمائی تھی یہ آیت کریمہ جو بچے نے پڑھی اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ حضرت لکمان نے فرمایا کہ بچوں بڑوں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو جو نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی نعمتوں کے اندر اضافے فرمائیں گے اور یوں فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا زبان سے بھی شکر ادا نہیں کرے گا عمل سے بھی شکر ادا نہیں کرے گا فرماتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ تعالی ہمارے شکر کے محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں کہ شکر کریں تو اللہ ہمیں مزید نعمت عطا فرمائے ہے تو محتاج ہم ٹھہرے ورنہ پرانے کریم میں کہا کہ نعمتیں اتنی میں نے تمہارے سامنے لا کے رکھی ہیں کہ تم سجدے میں سر پوری زندگی رکھو گے اور موت آ جائے گی تب بھی تم میری نعمتوں کا شکر نہیں بجا لا سکتے ولا تجے اکثر شاکری اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں دیکھتے اللہ نے شکر کا طریقہ یہ فرمایا کہ تین سو ساٹھ جوڑ کا اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میں نے تم کو پانچ وقت کی نماز دے دی ہے یہ پانچ وقت کی نماز اگر تم بجا لائے تو تم نے اپنے پورے جسم کا صدقہ دے دیا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور پانچ نمازیں ایسی ہیں جیسے پانچ نہروں میں نہانے والا اللہ تعالیٰ وہ نہر میں سے گزرنے والے کے گرد و غبار کو دور فرماتے ہیں بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی پانچ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا امام ترمیزی نے روایت بیان فرمائی کہ اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو اور اس کے گناہوں کے معاف ہونے کی گواہی دے دو تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے آج یہ اچھی بات ہوئی کہ اس عنوان سے جو ہے کہ ایک بچہ قرآن کریم کو سینے میں محفوظ اور ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اور میں یوں کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے ان کو محفوظ کر دیا ان کے سینے میں قرآن آیا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندے کی زندگی محفوظ ہو جائے تو جس کی زندگی کو اللہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کے ایمانی چراغ کو اللہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں ان کے عقیدوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے سینوں میں اپنی کتاب رکھ دیتے ہیں اور حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذکر ہم نے اتارا ہے یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں میرا وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ایک گھنٹے سے زیادہ چلتا نہیں ہے اس لیے اب انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں دریا جمنا کے کنارے پر ایک قبر کھلی تھی سیلاب کے بعد اور وہاں ٹریفک کا بڑا نظام ٹریفک جام ہے گاڑیاں کھڑی ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے ایک حافظ قرآن بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا اتر کر دیکھنا چاہیے کیوں اتنا جام ہے اب بھائی یہ جو بیرون سے لوگ آتے ہیں ان کو تو اتنا جام ہے ارے بھائی یہ ہماری پہچان ہے ہم لوگ اس کے عادی ہیں جیسے آپ لوگ روبرٹ لال پیلا دیکھنے کے عادی ہیں آدھی زندگی یہ دیکھتے دیکھتے گزرتی ہے جتنے بیرونی ملک میں لوگ ہوتے ہیں ہر دو منٹ کے اندر سامنے جو ہے سگنل کا وہ لائٹ آ جاتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے زندگیاں گزرتی ہیں خواب میں بھی وہی زیادہ آتا ہے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا کہ میرے کو تین دن سے لائٹ ہے نیلی پیلی دکھتی ہے میں نے کہا دن میں یہ دیکھے گا تو رات کو بھی یہ دیکھے گا تو کہنے کا منشا یہ کہ اب وہ جو ہے جمنا کے کنارے پر یہ قبر کھلی ہوئی ہے لوگ جمع ہیں حافظ صاحب بھی پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا ایک لاش سے کفن ہٹا ہوا ہے اور کوئی مکھی جیسی کوئی چیز اٹھتی ہے اور یہاں پیشانی پر بیٹھتی ہے اور ڈنک لگاتی ہے اور وہ پورا باڈی جو ہے اس کا رنگ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے سب دیکھ رہے ہیں مجمع کے کیا ہے معاملہ پھر وہ مکھی گھوم کر اڑتی ہے پھر بیٹھتی ہے پھر ڈنک لگاتی ہے ایک دم سے رنگ بدل جاتا ہے لوگ حیران ہیں دیکھ رہے ہیں منظر عجیب بات پہلی مرتبہ دیکھی خبر کھلی ہوئی کوئی مسلمان کی خبر ہو اسی دوران چونکہ وہ نتی قریب تھی ندی سے ایک دھوبی کا لڑکا اپنے سواری کے اوپر کپڑے دھلے ہوئے لے کر جا رہا تھا تو اس نے یہ بھیڑ دیکھی تو وہ چلا گیا قبر کے پاس اس نے پتھر لے کر دیکھا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے مردے کو تو اس نے وہ پتھر جو ہے وہ پرندہ اور چھوٹا سا جو انسیکٹ تھا اس کے اوپر چھوڑ دیا وہ مکھی نما چیز اڑتی ہوئی سیدھی اس کی پیشانی پر بیٹھی ایک ڈنک ایسا لگایا کہ وہ زمین سے اوپر نیچے حیران پریشان چیختا ہے چلاتا ہے آواز پھٹ چکی ہے تڑپ رہا ہے حیران اندازہ لگاؤ ایک ڈنک لگانے پر یہ زندے کا عالم یہ ہے اور وہاں اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا حافظ صاحب سمجھ گئے کہ یہ آزاد جو ہے مسلط کیا گیا ہے اس آدمی کے اوپر اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ دنیا میں بتاتے ہیں نمونے بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہے کیا کیا جائے اس کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے تو انہوں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیا کسی کو پتا نہیں چلا انہوں نے تلاوت شروع کر دی قرآن کتنی بڑی نعمت ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں جیسے جیسے قرآن کریم پڑھتے گئے ویسے ویسے وہ ڈنگ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ قرآن کریم یعنی یاسین شریف مکمل پڑھ لی اور وہ مکھی جو تھی وہ اڑ بھی گئی اور ختم بھی ہو گیا اور وہ مردے کو ایک طرح کی راحت ہو گئی ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یاسین شریف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف سکرات میں بلکہ عذاب قبر میں بھی تفصیل بلکہ ختم فرما یہ تو ایک ایک کا عالم ہے اور حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازنے والے ہیں اور ان کے ماں باپ کو کتنا نوازنے والے ہیں فرماتے ہیں دس وہ رشتہ دار جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے وہ دس کو جو ہے جنت آتا فرمائیں گے اس کی سفارش پر اور ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کریم کو گیارہ پاسپورٹ دیں گے گیارہ پاسپورٹ دیں گے حافظ قرآن کو ایک پاسپورٹ تو خود اس کا اور باقی دس کے لیے یوں کہا جائے گا کہ یہ دس تیرے وہ رشتہ دار جو تیرے حفظ قرآن پر دل سے خوش ہوئے تھے اور خوشی کے مارے انہوں نے تجھے سینے سے لگایا تھا تجھے پیار کیا تھا اور تجھے اس لیے چاہا تھا کہ تیرے سینے میں اللہ کی کتاب ہے تو نے دیکھا تھا ان ان ان کو کو کے کے چہرے سرور کی کی آنکھوں سرمستی کو دیکھا تھا تو تو نے آج بتا کہ تیرے وہ کون سے رشتہ دار تھے جو تیرے دینی نعمت پر خوش ہوئے تھے آج ہم اس کو نوازنا چاہتے ہیں یہ دس پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ایک ایک کر کے دینا سب کو جنت میں داخل کر دیں اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں جو عطا ہوئی ہے اس کی قدر نصیب فرمائے اس مجلس کی اللہ تعالیٰ آبرو رکھ لے اور یہ جو کچھ کہا سنا گیا ہفتہ لشان ہو اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے اور جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے رشتہ داروں کو مبارکباد دونوں طرف کے ہم پیش کرتے ہیں حفظ قرآن کریم پر بھی اور یہ دوسری ڈگری حاصل ہونے پر بھی اسلام کوئی ڈگری حاصل کرنے کو نہ نہیں کہتا بس یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ اور ترقی کرو ضرور لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تفضيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشرح صدورنا نور قلوبنا زين أخلاقنا تمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اللهم رغناهم وما فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے فیصلے فرما اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے ایماندار بنا دے اخلاق بنا دے باحیا بنا دے ہر قسم کی بے عزتیوں سے اللہ پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما اے اللہ جس بچے نے حفظ کیا تادب حیات اس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما تلاوت کی توفیق عطا فرما اس کے فرامین پر عمل درآمد نصیب فرما جن لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے اللہ ان کو حافظے کے اعتبار سے وسیع تر فرما اللہ ان کو تلاوت کا جذبہ عطا فرما تادم حیات ان کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرما رشتہ داروں کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے والدین کے لیے سر پر تاج کے آنے کا وسیلہ بنا دے اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دوسرے بچے نے جو کام کیا ہے اللہ اس سے بھی کام لے لے اور اس کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اور اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اور جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل منظور فرما سبحان رب العزت سلام علی المرسلین الحمد للہ